السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اعلی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر ایٹ فورٹی سیون یہ بہت درد بھرا مضمون ہے اسے دھیان سے سنیے اور یہ بھی میاں بیوی کے متعلق مضمون میں میں عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کیا اور وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی الم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ربی تو لکم الاسلام دینا آج دین مکمل ہو گیا اور تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسلام تم کو دے کر میں خوش ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رو دیے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہو تو صدیق اکبر نے کہا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹے آپ کے وفات سے نو دن پہلے یہ قرآن کی آخر آیت نازل ہوئی متقو یومن تر فیہ نفی اللہ سمت وفا کل نفس ما کسبت و لا یظلمون اللہ سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو آدمی جو کام کر کے آئے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے بدن میں درد ہو رہا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شہداء عہد کی زیارت کروں ان کے قبروں پر جاؤں تو سارے کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شہدائے حق پر گئے وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے وہد کو سلام کیا اور ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مغفرت کرے اور میں اب تمہارے پاس آنے والا ہوں یہ جملہ کہا ان انشا اللہ کم لاحق میں تمہارے پاس آنے والا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبی آنے لگے تو رونے لگے حضور صحابہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں میری بہنیں یاد آ رہی ہیں بھائی کا جملہ ہے لیکن بھائی کے ساتھ بہنیں بھی ہوتی ہیں مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں میرے میری بہنیں یاد آ رہی ہیں صحابہ نے کہا کہ حضرت کیا ہم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں تم تو جو ہے میرے صحابہ ہو تم میرے بھائی نہیں ہو تم جو ہے میرے صحابہ ہو میرے بھائی تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو میرے بعد میں آئیں گے اور میرے باپ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے وہ میرے میرے بھائی ہیں وہ میری بہنیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے تو اس زمانے کی جو بھی عورتیں ہیں جو ہمارے نکاح میں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی بہنیں ہیں اور یہ بڑا لمبا مضمون ہے حضور کے انتقال کا کہا کہ تم میرے صحابہ ہو وہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے تم ان کو میرا سلام کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ صرف ان لوگوں کے دیکھنے کی میری بڑی تمنا ہے یعنی ہم لوگ اور صحابہ سے کہا کہ تم میرے صحابہ ہو تم میرے بھائی نہیں ہو اب روایت تمہیں یہ ہے کہ سیدھے آئے مسجد نبی میں حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا تو حضرت وہاں آ کر طبیعت خراب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے بدن میں درد بہت ہو رہا ہے سر میں درد بہت ہو رہا ہے اگر تم سب مل کر مجھے اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے گھر میں گزار لوں ساری ماؤں نے اجازت دے دی کہ آپ اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے مکان میں گزار لیں اب حضرت میمونہ کے گھر سے جب روانہ ہونے لگے آپ اٹھ نہیں سکتے تھے بڑی مشکل سے صحابہ نے حضرت فضل ابن عباس نے حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر حضرت عائشہ کے مکان منتقل کیا جب حضرت عائشہ کے مکان منتقل ہوئے تو مسجد نبی میں شور ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شور کیوں ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا صحابہ آپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں آگے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ابھی بخار ہے تھوڑا بخار کم ہو جائے مجھے میرے صحابہ کا چہرہ دکھا دو بقیہ مضمون انشاءاللہ اللہ اگر یاد رہا تو کل پورا کروں گا یہ ساری چیزوں میں عورتوں کے ساتھ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرنے کی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعتیں کی ہیں اخیر میں اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی اے اللہ ہمیں تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین